حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا میرے پاس قابل اعتماد حضرات نے گواہی دی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور اثر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1250